انعام خون آرزو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے اشعار ایک قطع ہے انعام خون آرزو یعنی جو شخص اپنی ناجائز خواہشات کو خون کرتا ہے جن کی پیروی کرتا ہے اور اس میں اپنے قلب کے قلب کے اندر جو خیالات اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں اس پر عمل نہیں کرتا اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے بس آ گل پایا یہ مٹی مٹی پانی پانی اسی پر انسان فدا ہے کوئی مال دولت پہ فدا ہے کوئی وزارت کی کرسیوں پہ فدا ہے کوئی حسین شکلوں پہ فدا ہے ہے سب مٹی کے لیکن اللہ تعالیٰ کے عاشق عاشق ہوتے ہیں ان کے اس آب و گل یعنی مٹی اور پانی سے بنے جسم میں اللہ کے درد محبت کی دولت ہوتی ہے جہاں میرم کو میں ہر طرف بس آ گل پا ہو رسو تو نے درد دل پایا مگر اے دل مبارک ہو کی تو نے درد دل پایا یعنی ان تو اللہ کے درد دل درد دل کی دولت اللہ کی محبت کی دولت خون حسرت میں ملتی ہے حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا فرماتے تھے کہ دوستو یہ چراغ دنیا کے تیل سے بوٹیوں کی جلتے ہیں لیکن دل میں عشق خدا کے چراغ آرزو کے لبو سے جلتے ہیں دوستو یہ چراغ دنیا کے دوستو یہ چراغ دنیا کے تیل سے بوٹیوں کی جلتے ہیں تیل سے بوٹیوں کی جلتے ہیں لیکن دل میں عشق خدا کے چرا لیکن دل میں عشق خدا کے چرا آرزو کے لہو سے جلتے ہیں آرزو کے لہو سے جلتے ہیں دوستو دوستو یہ یہ چراغ چراغ دنیا دنیا کے کے سے بوٹیوں کی جلتے ہیں لیکن دل میں عشق خدا کے چراغ آلو کے لہو سے جلتے ہیں تو نے حسرت پر اتنا خون حسرت کیا یعنی ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کیا اللہ والے جو سچے عاشق ہوتے ہیں اللہ کے وہ اس قدر خون حسرت کھاتے ہیں ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے اس کا انعام یہ ملا کے یعنی اتنا خون آزو کیا کہ زمین و آسمان رونے لگے فرشتے رونے لگے زمین و آسمان رونے لگے اس قدر وہ گریہ اداری کرتے ہیں اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے اور ان کے خون حسرت کی وجہ سے دل پر جو زلزلہ گزر جاتا ہے اس اس ہمت کو آسمان حیرت سے تکتا ہے ستارے حیرت سے تکتے ہیں اور اس خون حسرت پہ وہ بھی ہو جاتے ہیں تو اس کی اس کا انعام کیا ملا کہ دل کو وہ دولت حاصل ہو گئی جس دولت کے آگے ساری کائنات کی دولت پیش ہے ساری کائنات کی سلطنتیں ہیچ ہیں ساری کائنات کے مزے جو فانی مزے ہوتے ہیں سب ہیچ ہیں کیونکہ یہ درد دل کا مزہ غیر پانی ہوتا ہے ہمارے پو حسرت پر پلک رویا روئی ہمارے پو حسرت پر پلک رویا محبوب رحمۃ علیہ کا جنوبی افریقہ کا دسواں سفر نامہ اس کے منفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے پردیس میں تذکر وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ اہل دین اور بدین کا فرق احتر تر طلب فرمایا یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور فرمایا کہ میرے جو اشعار آج پڑھے گئے تو ایک مفتی صاحب نے کہا کہ پڑھنے والے صاحب نے اشعار پڑھے وہ کسی گانے کی پر پڑھے میں نے ان سے مولانا رومی کا یہ شعر پڑھ دیا ہر چیرت گیرت علتی علت شبت کفر گیرت ملتی ملت شبت علتی یعنی علت والا مریض اگر ہاتھ میں صحیح چیز بھی لے لے تو اس کے ہاتھ میں پہنچ کر وہ صحیح چیز بھی ملت اور مرض ہو جائے گی اور ملتی کفر کو ہاتھ میں لے لے تو کفر بھی دین بن جاتا ہے پس اگر کوئی بدین قرآن و حدیث پڑھائے تو پڑھنے والوں میں بددینی آئے گی اور کوئی اللہ والا دنیاوی تعلیم بھی پڑھائے تو دین آئے گا حضرت والا رحمۃ اللہ کی شام میں حضرت نے جو نے اشعار لکھے تھے حضرت کے اشعار ہوئے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس میں بھی ایک شعر ایسا حضرت نے فرمایا تو اس شعر پہ بھی وہ بیچارے مفتی صاحب اہل زبان بھی نہیں تھے ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوا بڑے مفتی صاحب تھے جس ملک کے نہیں دوسرے ملک کے تھے خود نے اس شعر پہ اعتراض کر دیا کہ اس پہ عشق مجاز کی بوا رہی <laughs> حالانکہ حضرت نے تو اپنے شہر کی محبت میں یہ بات کہی تھی آئے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں حضرت کا یہ شعر چھپا ہوا تو چھپ گیا پہلے مفتی صاحب نے اعتراض کر کے وہ کلام میں سے شیر نکلوا دیا بس کیا کہیں کم یہ دین کی فہم جو ہے وہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی مفتی بن جاؤ بڑے بڑے علامہ بن گئے لیکن اگر فہم دین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے سب وسوسہ ہے فہم دین بڑی چیز ہے دین کی فہم مانگنی چاہیے عاملین کا فتنہ اور اس کا رد ہے عملیات کرنے والے جو غیر حق والے ہوتے ہیں عملیات جادو ٹونے کے چکر میں لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں اس کا رد فرمایا کہ فلاں صاحب ایک عامل کو لائے اور مجھ پر زور ڈالا کہ بس آپ ان کو دکھلا دیجئے بتا دیں گے کہ آپ کو کیا ہے یعنی مرض ہے یا جادو جن جادو ہے حضرت کو فالش تھا اس کو وہ لے کے آئے تھے تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا میں نے کہا کہ میں نہیں دکھلاتا ان عاملین کے چکر میں ہرگز نہیں پڑنا چاہیے ہمیں تو جان دینا قبول ہے مگر ان کے چکروں میں پڑنا قبول نہیں ہے صحابہ کے صحابہ کے دور میں <coughs> کوئی ثبوت نہیں ہے کہ لوگ عاملین کے چکر میں آئے ہوں جاہر لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں جب کوئی پریشانی آئے مرض ہو ہمیں تو سنت کا طریقہ محبوب ہے کہ دو نفل پڑھ کر اللہ سے اپنا غم کہہ دو اور بے فکر ہو جاؤ حدیث پاک ہے امر فضا جب کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے دعا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے مولانا شاہد المنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کبھی میں نے جھاڑ پھونک کو اہمیت دی تو جنہوں نے کبھی میری گھڑی توڑ دی کبھی کوئی اور چیز توڑ دی تو فرمایا کہ ان عملیات کے چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے میزبان کے نوازے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں اس عامل کو دکھاؤں میں نے کہا ہرگز مت دکھاؤ ایسے صحابہ میں عاملین کا وجود نہیں تھا جو چیز خیر القرون میں نہیں تھی یعنی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہ صحابہ کے زمانے میں تھی نہ تابعین کے زمانے میں تو اب چودہ سو برس کے بعد ان عاملین نے کھانے پینے کا چکر بنا رکھا ہے فائدہ ہونا کوئی کمال نہیں فائدہ تو چھوڑ سوچ کر سے ہو ہی جاتا ہے چھو چھکر ہاں چھو دم پھونکنا فائدہ تو چھو چھکر سے ہو ہی جاتا ہے نفسیاتی طور پر آپ کچھ نہ پڑھیے چپکے سے ابے الو گدے کمینے کہہ کر دم کر دیجیے وہ کہے گا کہ میرے کل کا درد اچھا ہو جائے واہ واہ دم کرانے والے ہوشیار ہو جائیں واہ واہ اب یہ جو عامل آیا تھا مفتی حسین نے بتایا مفتی حسین نیاز صاحب والا کے بڑے عاشق تھے رحمت اللہ علیہ اللہ ہو گئے انہوں نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گزارش کر کے درخواست کر کے ساؤتھ افریقہ کا پہلا سفر انہیں کی اللہ تعالیٰ نے کروایا حضرت اچھا۔ اب یہ جو عامل آیا تھا مفتی حسین نے بتایا کہ اپنی جھاڑ پھونک میں جے پال جوگی کا نام لیتا ہے بتائیے ہندوانہ نام سے برکت ہوگی یہ خود غیر اللہ ہے اور غیر اللہ سے استمداد ہے اور غیر اللہ سے استمداد یعنی مدد طلب کرنا حرام ہے بلکہ شرک ہے اللہ کا نام لو اللہ تعالیٰ کا ایک نام قہار ہے جس کے معنی ہیں الذي يكون كل شيء مسخرا تحت قدره وقضائه وقدرته قہار وہ ذات ہے کہ ہر چیز جس کی قضاء و قدرت کے تحت ہے اس میں شیاطین جنات جادو سب آ گیا کیونکہ سب اس کی قدرت کے تحت ہیں لہذا اس نام کو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ کر دعا کرو یعنی یا قہار پڑھے یا قہار حضرت نے بتایا یا قہار سات دفعہ پڑھ لے موٹے کاف سے یا کاف سے پڑھیں گے معنی بدل جائیں گے اسی لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جو چار اعمال بیان کرواتے تھے اس میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تجویز کو درست کرنے کے لیے حکم فرماتے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے اگر قرآن پاک کی تجویز صحیح نہیں ہوگی تو نمازیں بھی صحیح نہیں ہوں گی وظائف بھی صحیح نہیں ہوں گے اور نفے کے بجائے نقصان کم دیشہ ہے لہذا اس نام کو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ کر دعا کرو کہ اے اللہ آپ کا نام لیا جس کے معنی ہے کہ ہر چیز آپ کی قدرت کے تحت ہے اس نام کے صدقے میں مجھ پر اگر جن جادو یا کوئی بھی بیماری ہے اس کو بگا دیجیے مخلوق کے تمام سے حفاظت کے لیے تین تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ صبح شام پڑھا کرو ہم کہتے ہیں کہ موت قبول کر لو اپنے اللہ سے مل جاؤ مگر ان نالائق عاملین سے علاج مت کراؤ جو جے پال سنگھ کو پکار کر ایمان خراب کرتے ہیں ہم اللہ پر جان دے سکتے ہیں مگر عاملین کے ہاتھوں ایمان دے کر حیات نہیں چاہتے جب اللہ کے پاس جانے کا مقررہ وقت آ جائے گا تو کیا کوئی عامل روک سکتا ہے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن جے پال جوگی کا نام لینا غیر اللہ کو پکارنا ہے اور ایمان سے ہاتھ دھونا ہے میں اللہ کے نام یا پہاڑ کا اللہ کی رحمت کو واسطہ دیتا ہوں کہ یا اللہ اپنے نام یا پہاڑ کی برکت سے ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائیے اور اپنی اپنی حفاظت نصیب فرمائیے کوئی شے نہیں جو اللہ کی قدرت سے خارج ہو تو ہم تو کیوں ہم تو ہم کیوں غیر اللہ کی خوشامد کریں کسی حدیث میں دکھا دو کہ جب کوئی نہ اچھا ہو تو اس کو عاملین کو دکھاؤ ہے کسی حدیث میں کے دماغ ہم لوگوں نے خراب کیے ہیں ان کی خوشامد کر کے اکثر نے عملیات کو بنا رکھا ہے اور یہ تو طے ہے کہ عاملین صاحب نسبت نہیں ہوتے یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عاملین کی نسبت باطنی فوت ہو جاتی ہے یعنی اہل حق بھی ہو صحیح راستے پر بھی ہو پھر بھی ہمارے حضرت نے عملیات کو پسند نہیں فرمایا اس لیے کہ عادت بن جاتی ہے تعویذ گڈے کرنے کی اور خود اپنا ایمان بھی تعویذ پہ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی تعویذ سے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے اللہ سے ہونے کا یقین نکل جاتا ہے حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عامرین کی نسبت باطنی فوت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے اور عملیات پر ہو جاتی ہے کتنے صاف ستھرا دین حضرت نے ہمیں سکھایا ہے جو مصیبت ہو اللہ سے رو اللہ کے پاس کیا نہیں ہے جو ہم دوسروں کی خوشامد کرتے ہوئے محبت کی لغت ارشاد فرمایا کہ محبت کی لغت ہی ایسی ہے جو متقاضی وصل ہے یعنی ملاقات اس کا خاصہ ہے کہ ملاقات ہوئے بغیر محبت ہو ہی نہیں سکتی حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر دونوں ہونٹوں میں جدائی کر دو تو محبت کا لفظ ادا نہیں ہو سکتا محبت ایسی چیز ہے کہ جب دل میں آ جاتی ہے تو محبوب سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتی انگریزی میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو محبت کی صحیح تعبیر کر سکے لفظ کہیے تو دونوں ہونٹ الگ رہتے ہیں اور محبت کہو تو دونوں ہونٹوں سے ملنا ضروری ہے دونوں ہوٹوں سے ملنا ضروری ہے بغیر دونوں ہوٹ ملے محبت کا لفظ نہیں نکل سکتا علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ محبت کا لفظ ہی ایسا ہے کہ دونوں ہوٹ ملے بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتا محبت جب ہو جاتی ہے تو جدائی گوارا ہونا ناممکن ہے اگر کسی مجبوری سے کہیں جانا پڑے تو دل میں ضرور اس کی یاد رہے گی مثلا شہر سے محبت ہو گئی تو اگر کہیں جائے گا جائے گا بھی تو شہر کی یاد دل میں رہے گی جو محبت اللہ کے لیے ہو وہ اللہ ہی کی محبت ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی وہ اللہ سے جدائی گوارہ نہیں کر سکتا گناہ کر کے اللہ سے دور نہیں ہو سکتا اور اگر کبھی گناہ ہو گیا تو پھر رو کر توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جائے گا رات اعلان کیا گیا کیا گیا تھا کہ آج جمعے کی وجہ سے صبح کی مجلس نہیں ہوگی مگر حضرت حضرت والا صبح دس بجے کے قریب ہال میں تشریف لائے چند احباب موجود تھے اس وقت مندرجہ ذیل ملبوز ارشاد فرمایا اور برطانیہ کے نو مسلم محمد متین صاحب یہاں بھی آئے تھے کراچی میں برطانیہ کے تھے انگریز مسلمان ہوئے تھے برطانیہ کے نو مسلم محمد متین صاحب جو آزاد ویل میں پڑھتے ہیں اور حضرت والا کی صحبت میں رہنے کے لیے ساتھ آئے ہیں ان کے لیے حضرت والا نے مولانا نذیر منشی صاحب سے انگریزی میں ترجمے کے لیے فرمایا حضرت والا کے ہر محفوظ کے بعد ترجمہ محمد متین صاحب کو سنایا گیا ارشاد فرمایا کہ جب عورت کے بچہ ہو رہا ہو رحم سے نکل رہا ہو آدھا اندر آدھا باہر اور نرسیں امتحادے کا خون پارٹی بھر بھر کے لے جا رہی ہوں اس وقت ایک لاکھ رین دیا جائے کہ اس وقت تم صحبت کر لو تو کوئی صحبت نہیں کر سکتا نظام فرمایا اگر دل پر صحبت کرے گا تو اس کو لگے گا the bird sale in the well ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل یومن فی شن اس کی شان ہر وقت نہیں ہے اللہ معلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یوم کے معنی دین کے نہیں ہیں بلکہ وقت کے ہیں کل وقت من الاوقات وفی کل وطیم من وفی کل لمحت من اللمحات وفی شن ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ اس کی نئی شان ہے اور دنیاوی معشوقوں کا یہ حال ہے کہ بیوی جب ستر برس کی ہو جائے گی تو اس کا کیا حال ہو جائے گا منہ میں دانت نہ رہیں گے گال پچک جائیں گے کیا پانی چیزیں ہیں ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ بیوی اللہ کی نعمت ہے حق ادا کر دو لیکن دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتے اگر اللہ تعالیٰ دنیا کو دل لگانے کے لیے بناتے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپا پیدا ہی نہیں کرتے کوئی بڈھا نہ ہوتا ہر شخص جوان رہتا جوانی کا بڑھاپے سے تبدیل ہو جانا حسن کا ظاہر ہو جانا خود دلیل ہے کہ دنیا دل لگانے کے لیے نہیں ہے اپنی بیویاں مستثنا ہیں ان کی بڑھاپے میں بھی اور زیادہ محبت اور خدمت ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا تو آپ ہائے ہائے کر رہے تھے ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ اتنے بڑے صحابی ہیں اور بخار میں ہائے ہائے کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخار اسی لیے دیا ہے کہ میری ہائے ہائے سنیں میری پہلوانی دیکھنے کے لیے مجھے بخار نہیں دیا کہ میں بہادر بن جاؤں اور کہوں اللہ مجھے اور بخار دے دو میں پہلوان ہوں میں ہائے ہائے نہیں کروں گا اس سے معلوم ہوا کہ بیماری میں ہائے ہائے کرنا بندگی کا تقاضا ہے اور سنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مگر ہائے ہائے کہ کے آسمان سر پہ اٹھا لے بعض لوگ اپنی بیماری کو بہت سر پہ چڑھا لیتے ہیں اور اگر ایسی چوٹ لگتی ہے تو بس سارا کر جو ہے وہ ہلا دیتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور بعض لوگ ایسی چھوٹی معمولی معمولی بیماری جیسے نزلہ زکام کھانسی یہ تو کوئی بیماری تھوڑی کہتے ہیں یہ تو ایک عام سی چیز ہے تو اس میں بعض لوگوں کو بعض لوگ نماز چھو دیتے ہیں جماعت چھو دیتے ہیں یہ گناہ ہے جماعت کا چھوڑنا گناہ ہے ہاں اگر نزلہ ایسا بہ رہا ہو اس کے بہنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تو اس وقت یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لیں لیکن معمولی بیماری میں جب تک ڈاکٹر نہ کہہ دے کہ آپ کو مسجد جانے میں خطرہ ہے بیماری بڑھ جانے کا وہ تو ٹھیک ہے جائز ہے گھر پہ نماز پڑھ لیں لیکن بلا ازر گھر میں نماز نہ پڑھے بلا ادھر شرعی کیونکہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو میں امامت کی بجائے پیچھے کھڑا ہوں نماز میں اور دیکھوں کہ کون کون لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو میں لکڑیاں پہلے سے اکٹھی کر کے رکھوں اور ان لوگوں کے گھر کو جلا دوں اس کی سب صحیح ہے دلا ادھر شریف گھر پر نماز پڑھنا بہت گناہ کی بات ہے ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ دین کے لیے کتنی مشقت اٹھائی حضرت نے آخری وقتوں میں حضرت کیسے علیل ہو گئے تھے اور کتنی حضرت کے ٹرپ بھی لگی ہوئی تھی اور اور بھی یہ حضرت کی کیسی حالت تھی میڈیکل کے اعتبار سے حضرت کو اٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا اور وہ بھی لگی ہوئی تھی یورینیٹر بھی لگا ہوا تھا اس کے باوجود حضرت مجلس کے لیے تشریف لائے اور ڈرپ مطلب ٹرپ بھی لگی ہوئی ہے اور خادمین اور ٹرپ پکڑے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ بوتل بھی لگی ہوئی ہے اس کے باوجود حضرت آ کے مجلس کیا اتنے بڑھاپے میں فالج بھی اور کیسی حالت میں حضرت کیسے مجلس میں تشریف آتے تھے اور اتنے بڑے بڑے اسفار ہو گئے فالج میں لیکن اس قدر شور کی حالت میں کہ حضرت سے ٹوپی بھی رکھی نہیں جاتی تھی سب اس قدر شور تھا بعض لوگوں کو وہ ہدیہ دینے کا بھی کچھ سلیقہ ہونا چاہیے باری باری چیزیں لا کے رکھو دیتے تھے اور حضرت پہن بھی نہیں سکتے تھے لیکن حضرت دل رکھنے کے لیے پہن لیتے تھے تو اتنے زور کے اندر حضرت نے اتنے بڑے بڑے سفر کیے برطانیہ کے عمرے کے اور ساؤتھ افریقہ کے بنگلہ دیش کے کسی بیماری کے اندر تو ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ سی چینک آ گئی اب نہ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے اور نہ یہ نماز میں بھی سستی کریں گے مسجد جانا تو دور کی بات ہے بہت سب گناہ کی بات ہے حضرت والا نے جمعے کا وقت دریافت فرمایا عرض کیا گیا کہ حضرت والا کو عذر بھی ہے اور سفر بھی ہے یعنی سفر میں بھی جمعہ واجب نہیں ہوتا اور ادھر شریک تھائی حضرت کو دانا پورا حضرت کا فالج میں فالج تھا حضرت کو قدرت نہیں تھی کہ خود ہی کھڑے ہوتے یا وضو کرتے اور زور بھی بہت تھا ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا عظیمت کو محبوب رکھتے ہیں اتنا ہی رخصت کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیمار اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں کیا اور میں مسافر بھی ہوں اور بیمار بھی ہوں تو میں کیوں نہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤں مجھ پر جمعہ فرض نہیں ہے اس لیے زہر کی نماز یہیں پڑھوں گا جب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو عظیمت بھی محبوب ہے اور رخصت بھی محبوب ہے تو کیا وجہ ہے کہ عظیمت کو ہی محبوب رکھوں اور رخصت کو محبوب نہ رکھوں جب ان کو رخصت بھی محبوب ہے تو میں بھی اس کو محبوب رکھتا ہوں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیشہ عظیمت پر عمل کرنے میں خشب کا خطرہ ہے آدمی پہلوانی دکھا کے چلا گیا دل میں ناد اور تکبر پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت عبادت گزار ہے بس یہ یہاں تباہی شروع ہو گئی ہمیشہ عظیمت پر عمل کرنے میں کچھ وہ قبل کا خطرہ ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں بڑا نیک ہوں بیماری میں بھی مسجد جا رہا ہوں خطرہ ہے کہ اس سے دل میں بڑائی آ جائے گی اور لوگ سب پر عمل کرنے میں قلب ٹوٹا رہتا ہے کہ ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں ہم کسی قابل نہیں لہذا رخصت پر عمل کرو تاکہ دل میں آجزی رہے اور ہماری آجزی پر اللہ کو رحم آ جائے اللہ تعالیٰ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اٹھا ہوں جی۔ کچھ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور اس میں سے کاپی کر لیجیے دھیان جی